انسان اسے پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کی محبت راسخ ہو جاتی ہے تو یہ قرآن اس کو عزتیں دیتا ہے آپ غور کیجئے ایک گتا جو گھر میں پڑا تھا لوگ اٹھا کے کبھی یہاں رکھ دیتے تھے کبھی وہاں رکھ دیتے تھے اس کو کسی نے قرآن مجید کی جلد بنا دیا اب جلد بنا دینے کے بعد اس گتے کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ علماء نے فرمایا کہ جس آدمی نے غسل کرنا ہو وہ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا حتیٰ کہ بے وضو آدمی بھی اس گتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اب پوچھا گیا کہ گتے پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا لکھے ہوئے کاغذ تو اندر ہیں تو علماء نے کہا کہ چونکہ اس گتے کو قرآن مجید کے ساتھ سی دیا گیا یک جان کر دیا گیا اس کی نسبت پکی ہو گئی اب اس نسبت کے پکی ہونے کی وجہ سے گتے کی شان اتنی بڑھ گئی کہ جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو بے بزو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو بے جان گتا اگر نسبت مضبوط کر لیتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے تو اگر ایک انسان اپنی نسبت کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بڑھ جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے تبرک بال قرآن کلام اللہ کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے آج یہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس سے برکتیں حاصل کر سکیں ہم اس کی برکات سے محروم ہوتے ہیں ہم وہ تعلق پیدا نہیں کر پاتے کہ جس تعلق کی وجہ سے قرآن مجید سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا ایک آسمان کو دیکھنے سے وہی آسمان ہے وہی ستارے ہیں وہی چاند ہے لیکن اللہ نے کچھ اس میں ایسی جاذبیت رکھ لی ہے کہ بندے کا جی کبھی بھرتا ہی نہیں ہے دوسرا پانی پینے سے سو سال عمر ہو جاتی ہے بندے کی روز پانی پیتا ہے مگر پانی پینے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا ہاں پیٹ بھر جائے گا اور وہ کہے گا جی آج میں اور نہیں پانی پی سکتا اور اگلے دن پھر اس کو پیاس لگے گی پھر پانی پیے گا انسان دودھ پینے سے اپ ہو سکتا ہے مشروبات پینے سے اپ ہو سکتا ہے جوسز پینے سے پیڈ اپ ہو سکتا ہے پانی پینے سے کبھی اپ نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو کہ جی پانی پی پی کے تنگ آ گیا اللہ نے انسان کے جسم میں اس کی طلب ایسی رکھی تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بالکل یہی بات لکھی گئی کہ جس طرح آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے مومن کا دل نہیں بھرتا چنانچہ جن لوگوں کو وہاں جانے کی حاضری نصیب ہوتی ہے جتنی بار بیت اللہ کو دیکھتے ہیں ہر بار دیکھنے کی لذت جدا ہوتی ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے محبوب میں جب بھی تیری طرف نظر اٹھاتا ہوں میری ہر نظر میں لذت کی ایک نئی قسم ہوا کرتی ہے تو بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی یہی معاملہ اسی طرح علماء نے سات باتیں گنوائی مرد کا عورت سے دل نہیں بھرتا عمر گزر جائے سو سال ہو جائے لیکن جہاں تک اس کی طلب ہے دل کی تو پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور باپ کا بھی جی چاہتا ہے دادے کا بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چولہے کا دل انگاروں سے نہیں بھرتا ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا جتنے بھی بیٹے ہو جائیں بالکل اسی طرح مومن کا دل قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان نے اپنے دل سے ظلمت کو دور کر لیا اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن مجید سے کبھی اس بندے کا دل بھر ہی نہیں سکتا ہاں دل میلا ہو تو پھر ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہوگا یہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ بیمار ہو تو روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا اور صحت مند بندہ ہو تو روز روٹی کھانے کو دل کرے گا تو اگر روحانی بیماریاں نہ ہوں دل صاف ہو پاکیزہ ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ایک عجیب لذت رکھی ہے اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے ایک کتاب اچھی لگی اس کو ایک دفعہ پڑھ لو دو دفعہ پڑھ لو تیسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا طبیعت فیڈ اپ ہو جاتی ہے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے جتنا اس کو پڑھتے جاؤ اتنا اور پڑھنے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے چنانچہ ایک ہے کاری قرآن بننا ایک ہے عالم قرآن بننا حافظ قرآن بننا عامل قرآن بننا ناشر قرآن بننا دائی قرآن بننا اور ایک ہے عاشق قرآن بننا قرآن مجید کا عاشق بن جانا عشق کی حد تک بندے کا تعلق قرآن مجید سے نسبت کمزور تر بھی ہو تو وہ بھی فائدہ دیتی ہے اور اگر کبھی ترین نسبت ہوگی تو کتنا فائدہ دے گی چنانچہ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہاں کی زندگی میں گم ہو گیا دفتر میں اس کے ایک عیسائی لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی ماں باپ پکے عیسائی تھے وہ مسلمان کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا یہ پورا نہیں کر سکے گا پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے کے ہمارے ساتھ رہے گا نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا دوسری شرط یہ تھی کہ جت کا اس کا حلقہ احباب ہے دوست ہیں ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا نہ فون کا رابطہ نہ ملنے ملانے کا ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اپنا دوست بنائے گا ان کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ رکھے گا اس نے یہ بات بھی قبول کر لی تیسرا اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ لے گا اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک میں واپس نہیں جائے گا یہاں زندگی گزارے گا اس نے یہ شرط بھی مان لی پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کے دن جاتے ہیں اپنے گرجا میں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کے دن گرجا میں بھی جایا گیا اس نے یہ شرط بھی مان لی اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا چنانچہ جہاں رہتا تھا پتہ چلا ایک دن کہ یہ وہاں سے غائب نہ دفتر والوں کو پتا نہ دوستوں کو پتا ایک مہینہ دو مہینہ آخر اس کو بڑا تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے وہاں لائف سٹائل ہی وہاں پر ایسا ہے لوگ ایک سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے بالآخر ان کی میمریز سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگے کوئی تین سال کے قریب عرصہ اسی طرح گزر گیا ایک دن امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا بڑے ہے نا یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا کدھر سے یہ آدمی آ گیا خیر وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو بڑا تعلق تھا ہمارا اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے آؤ ایک کپ چائے کا پی لو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنی اس نے پوری تفصیل بتائی کہنے لگا کہ اس لڑکی کے محبت میں میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا شادی ہو گئی اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگا میرے پاس ظاہرہ اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک کے کہ میری جو کتابیں تھیں نا لاؤنج کے کاؤنٹر میں ایک جگہ پڑی ہوئی ان میں ایک قرآن مجید تھا اور روز جب میں صبح تیاروں کے دفتر جانے لگتا کتابوں پہ میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کے مجھے اللہ کا یاد یاد آتی اللہ کا دھیان آتا اور میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو ہے گناگار لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے بس اتنا سا ایک تصور میری زندگی میں تھا روز آتے جاتے میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے ذہن میں سے گزرتا اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا کیا ہوا ایک دن کہتے ہیں میں آیا اور میں نے نظر ڈالی تو وہ کتاب سب رنگ کی وہاں موجود نہیں تھی میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی وہ کہاں ہے اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں میں نے ساری کتابیں اٹھا کے ٹریش کین میں ڈال دی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی کہتے جیسے میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں اور باہر جا کے میں نے ان کتابوں میں سے قرآن مجید کو ڈھونڈا میں نے اسے چوما آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے جب واپس گھر آیا تو مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا پاگلوں کر رہے ہو میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی اور میں نے بھی جوتا پہنا اور میں مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیا قرآن مجید کے ساتھ اتنا کمزور سا اس کا تعلق تھا محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا تو اگر کبھی تعلق ہوگا قرآن مجید کے ساتھ تو پھر انسان کو کیا برکت نصیب ہوگی تو نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا تبرک بال قرآن پین کلام اللہ تم قرآن سے برکت حاصل کر اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تو صحابہ کو تھا اس لیے وہ اللہ کے اس کلام کو سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ پڑتی تھی قرآن مجید نے گواہی دی عرفوا من الحق دیکھا قرآن سنتے تھے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چل پڑتی اس قرآن سے انہیں لذت ملتی تھی اس لذت کی یہ انتہا تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دو صحابہ کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگیں گے تو آخری رات کے پہر میں دونوں کو نیند آئے گی ایک جاگ لے ایک آرام کرے پھر یہ اٹھ جائے جاگے اور دوسرا آرام کر لے چنانچہ ایک صاحب سو گئے دوسرے نے سوچا جاگنا تو ہے ہی صحیح کیوں نہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں چنانچہ انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی شان دیکھیے کہ دشمن کہیں قریب آ گیا اس نے جب دیکھا کہ اوپر کوئی بندہ محسوس ہوتا ہے تو انہوں نے تیر مارا وہ تیر اس صحابی کے جسم میں لگتا ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے مگر ان کو مزہ اتنا آ رہا تھا کہ یہ قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے دوسرا تیر مارا گیا پھر خون نکلا تیسرا لگا اتنا خون جسم سے بہا کہ اس صحابی کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ویکنس کی وجہ سے میں فینٹ نہ ہو جاؤں بے ہوش نہ ہو جاؤں اگر ایسا ہوا تو میرے تو فرض میں خلل آ جائے گا چنانچہ انہوں نے سلام پھیرا اپنے ساتھی کو جگا کر کہا کہ دشمن قریب ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے آج اپنے فرض میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا سورہ کہف کو مکمل پڑے بغیر میں سلام نہ پھیرتا تو کتنا مزہ آتا ہوگا کہ تیر لگنے کی پرواہ نہیں بس اللہ کا قرآن پڑھ رہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سینا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عاشق کے قرآن چنانچہ جب ابتدا میں انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی نیت کی مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو راستے میں کافر مل گیا وہ ان کو واپس لے آیا to cut the story short اس نے کہا جی آئے میرے گھر میں رہیں آپ جیسے اچھے آدمی کو تو نہیں جانا چاہیے تو صدیق اکبر لانو روزانہ صبح اٹھتے اور صحن میں چارپائی بٹھا کر اللہ کا قرآن پڑھتے ان کے قرآن مجید میں ایسی سوز تھا ایسی درد تھی کہ گھر کے بچے عورتیں لوگ جو تھے وہ ان کے پاس کھڑے ہو کے سنتے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اس بندے کو ڈر ہوا کہیں میرے سارے گھر والے ہی مسلمان نہ بن جائیں اس نے پابندی لگائی دی آپ یہاں رہتے ہوئے قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ نے فرمایا میں تو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا اس نے کہا میں اپنی امان واپس لیتا ہوں آپ نے فرمایا بہت اچھا تم اپنی امان واپس لو میں اللہ کی امان میں آتا چنانچہ لوٹ کے واپس آئے مکم کرما میں ٹھہرے پھر اللہ نے انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے قبول فرمایا یہ اشا کے قرآن تھے نبی علیہ صاحب اسلام سے قرآن سنتے تھے خود بھی پڑھتے تھے اور ان کا دل نہیں بھرتا تھا ان کے عشق قرآن کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی تھے ابن کاب رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے انہیں فرمایا ابن کاب قرآن سناؤ وہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پہ نازل ہوا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہے آپ کی بات سے نہ وہ بھاپ گئے کہ شاید اوپر سے کوئی اشارہ ہوا ہے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ سمانی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر کہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب میں نعم اللہ سماک اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ابن کاب سے کہو سورہ بینا کی تلاوت کرے میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا کیسے لوگ تھے جن سے قرآن مجید سننے کی فرمائشیں عرض سے آیا کرتی تھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی گانا گائے عورت اور اس کا عاشق اس گانے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کے قرآن کو اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو جب اللہ رب العزت اتنے توجہ کے ساتھ اس کا قرآن سنتے ہیں تو پھر سوچئے کہ مومن کے اوپر پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے چنانچہ ہمارے اکابر جہاں ان کو وقت ملتا تھا اللہ کا قرآن پڑھنے میں لگا دیا کر ان کا محبوب مسجد اللہ یہ ہوتا تھا کوئی اونچی آواز سے پڑھتا تھا کوئی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا سب قرآن پڑھتے تھے ان کی راتیں قرآن مجید پڑھنے میں گزرتی تھیں ان کے دن قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں قریب گھوڑا بھی بندھا ہے اور چار پائی پر بچہ بھی لیٹا ہے ان کی طبیعت مچلتی ہے دل چاہتا ہے ذرا اونچا بلند آواز سے پڑھوں تو جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بلکنے لگتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہیں بچے کو نہ لات مار دے پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے پھر طبیعت چاہتی ہے ذرا اونچا پڑھوں پھر گھوڑا بھی رکھتا ہے پھر ذرا آہستہ پڑھتے ہیں ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی مانند جو قریب ہیں سر کے اور اب وہ پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں یہ بڑے حیران ہوئے نبی علیہ اسلام کی خدمت میں آ کر یہ بات سنائی تو نبی سات السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ السلاط اسلام کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے سنتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں اب ایک بندہ اگر اچھی قرآن خود نہ کر سکتا ہو نا تو اس کو اچھے کاری کی قرآن بڑی اچھی لگتی ہے خود جو نہیں کر سکتا تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے اس لیے پڑھنے والا بندہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی کاری قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کاری کے لبوں کے ساتھ اپنے لبوں کو ملا دیتے ہیں یوں کہہ دیجیے کہ اس کاری کے لبوں کا بوسا امام عاصم کو بھی رحمت اللہ علیہ جب قرآد کرتے تو ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں کوئی الائچی کوئی چیز اتنی خوشبو آتی ہے میں تو کچھ نہیں رکھتا لیکن حضرت خوشبو تو بڑی آتی ہے کبھی میں کچھ منہ میں نہیں رکھتا اب وہ بچہ پیچھے پڑ گیا ہر وقت پوچھتا چنانچہ ایک وقت موقع پہ مجبور ہو کے امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہنے لگے کہ دیکھو مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ صاط و کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا آسم تم ہر وقت یعنی پورا دن کا اکثر حصہ قرآن پڑھنے میں لگے رہتے ہو لو میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں گا خواب میں جب سے نبی علیہ صاحب اسلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے ہمیں بھی اگر یہ لذت مل جائے نا قرآن مجید کو پڑھنے والی تو مزہ ہی آ جائے اب آپ کہیں گے جی کہ ہاں پہلے وقت کے لوگ تو واقعی بہت قرآن پڑھتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے سیر فاطمت الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی لمبی رات عشا کے بعد دو رکعت کی نیت مان لی قرآن مجید پڑھتی رہی پڑھتی رہی ایسی طبیعت مچل رہی تھی کہ پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ صبح کا وقت بالکل ہی قریب ہے ادان ہونے کا وقت ہو گیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگیں اور روتے راتے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا چنانچہ ایسا بھی واقع ہے ایک حافظ تھے قاری تھے عاشق کے قرآن تھے شادی ہوئی اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تعارف ہوا بات چیت ہوئی دونوں نے کہا کہ ہم دو رکت نفل پڑھ کے پھر اپنی ادواجی زندگی کی ابتدا کریں گے چنانچہ بیوی نے تو جلدی سے نفل پڑھ لیے انہوں نے جو دو رکت کی نیت باندھی قرآن پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے ہی رہے صبح کا وقت ہو گیا سلام پھیرا تو اذان میں تھوڑی سی دیر اب جب دیکھا تو احساس ہوا ہو وہ تو بیوی بھی انتظار میں تھی بیوی نے کہا کہ آپ خود بھی تھکے اور مجھے بھی آپ نے ساری رات جگا کے تھکا دیا تو اس سے معذرت کی اور کہنے لگے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرا اس طرف دھیان ہی نہ رہا میں فجر پڑھ کے آؤں گا پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اب یہ فجر پڑھنے کے لیے گئے تو چند دوستوں نے گھیر لیا سنا بھائی مہمان کو کیسے پایا اور ان کو تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں تھا آئیں بائیں شائیں کرنے لگے تو وہ بھی اندازہ لگا لیا ان کا تو کیسا مرد ہے کہ تیری آج شب زفاف تھی اور تجھے اپنی بیوی کا پتہ ہی نہیں انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی قرآن پڑھنے نے مجھے اپنی طرف اتنا متوجہ کر دیا میرے ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ کوئی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کتنا ان کو لطف آتا ہوگا ہمارے اکابرین قرآن مجید کو واقعی اسی طرح پڑھا کر آپ کہیں گے کہ جی وہ تو بہت پہلے وقت کی بات ہے قریب کے زمانے میں ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ایسا ہی عشق عطا کیا چنانچہ ایک مرتبہ ہم حج پہ تھے تو حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ اسی سال حج پہ تشریف لائے تھے وہ طواف جب فرماتے تھے تو ان کے ایک طرف پانچ دس حافظ ہوتے تھے اور دوسری طرف پانچ دس حافظ ہوتے تھے اور یہ سارے آٹھ دس بندے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت نابینا تھے ان کا قرآن سن رہے ہوتے تھے اور ان کو لکمہ دے رہے ہوتے تھے یہ طواف ہوتا تھا ان کا ماشاء اللہ قرآن کے گلشن میں طواف کیا کرتے تھے اور ان کی عادت تھی جو ان کو ملنے آتا تھا حضرت اس سے قرآن سنتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر صاحب ملنے آ گئے حضرت نے ان سے بھی فرمایا بھائی مجھے سورت اخلاص ہی سنا دو <laughs> وہ ڈی سی صاحب کو بھی سورہ اخلاص سنانی پڑ گئی جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں محبت ہوتی ہے جن کو تو ان کو مزہ ہی اسی چیز میں آتا ہے پرانے مجید تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم ملے ایک حافظ صاحب ملے حضرت نے پوچھا سناؤ بھائی منزل کیسی ہے وہ کہنے لگا جی باقی تو ٹھیک ہے لیکن جہاں آیت آ کر مکمل ہوتی ہے نا وہاں کہیں کہیں مجھے متشابہ لگتا ہے جیسے یا لمون تالمون متشابہ لگ جاتا ہے حضرت نے فرمایا اچھا یہ جو آخری آخری لفظ ہے نا میں تمہیں سناتا ہوں وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت نے پہلی آیت کا آخری لفظ جیسے العالمین الحمد رب العالمین کا آخری لفظ العالمین پھر اگلی آیت الرحیم پھر اگلی آیت الدین حضرت صرف آیت کا آخری آخری لفظ پڑھتے گئے اور الحمد سے لے کے وناس تک پوری آیات کا آخری لفظ سنا دیا ایسے لگتا تھا جیسے قرآن مجید ان کے سامنے بالکل ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے یہ قرآن مجید ان کو یاد ہوتا تھا محبت اتنی ہوتی تھی تعلق اتنا ہوتا تھا یہ لوگ عاشق قرآن تھے حضرت رحمت اللہ ویسے تو پانی پت کے علاقے کے رہنے والے تھے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور پہلے انہوں نے رہائش جھنگ میں رکھی کچھ عرصہ وہاں پر مقیم رہے لیکن حضرت کاری حضرت مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ وہ اس ہیرے کی قیمت کو جانتے تھے چنانچہ انہوں نے رابطہ کیا اور اسرار کے ساتھ ان کو جھنگ سے ملتان بلوایا اور حضرت نے وہاں خیر المدارس میں پڑھانا شروع کیا بس پھر دیکھیے اللہ نے ان کا کیا فیض پھیلایا آج جہاں پورے ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو قرآن مجید کے چھوٹے بڑے ادارے اکثر و بیشتر انہی کے شاگردوں کے ہی نظر آئے عشق تھا ان کو قرآن مجید کے چنانچہ جب کلاس میں پڑھانے آتے تھے تو وقت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ کلاس میں داخل ہوتے تو اس کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی کا وقت ٹھیک کر لیا کرتے تھے اتنا وقت کی پابندی کرتے تھے ایک مرتبہ عجیب ہوا بارش تھی اور ادھر سائیکل پہ آ رہے تھے اپنے گھر سے راستے میں ایک جگہ سائیکل سلپ ہو گیا تو جب سائیکل سلپ ہوا تو گر گئے اور ران کے اوپر کافی چوٹ آ گئی خون بھی بہنے لگا جہاں گرے تھے بالکل قریب ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی کلینک تھا اور وہ ڈاکٹر حضرت کے بڑے عقیدت مند محبت والے تھے حضرت نے گھڑی دیکھی کہ بھئی اب کلاس کا وقت شروع ہونے میں تو چند منٹ رہ گئے اسی حالت میں حضرت اپنی کلاس میں پہنچے اور طلباء کو ان کا سبق دیا جو معاون تھا ایک بچہ اس کو کہا کہ اس کی منزل سن لو اس کو یہ کر دو یہ کر دو سارا کام ذمے لگانے کے بعد پھر حضرت واپس اسی کلینک پر آئے اور اب آ کر انہوں نے اپنے زخم کی پٹی کروائی قرآن مجید کے پیریڈ کا ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہتے تھے یہ قرآن کا حق ہے میں کیسے اس منٹ کو ضائع ہونے دوں اتنا تو اہتمام ہوتا تھا نا اللہ اکبر کر بلکہ ان کے ایک عزیز رشتہ داروں میں سکاری صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کوئی بچہ تھا بچی تھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کی وفات ہوئی فجر کا وقت تھا حضرت نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں فجر کے لیے اور فجر کے متصل میں قرآن پڑھانے بیٹھ جاؤں گا گیارہ بجے درمیان میں وقفہ ہوگا اس وقت میں علماء طلباء کو لے کر آؤں گا اور اس وقت آ کر میں اس کی جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کروں گا چنانچہ مسجد تشریف لے گئے پیچھے اہلیہ صاحبہ نے اس کو نہلا دیا کفنا دیا حضرت نے کلاس لی پھر جب وقفہ ہوا تو طلباء کو لے کر تشریف لائے اور پھر قبرستان میں جنا کر جا کر جنازہ کی نماز پڑھی گئی اور اس بچے کو دفنا دیا ایک مرتبہ آپ شوبان کے مہینے میں چھٹیاں ہوئی کراچی تشریف لے گئے تو کراچی میں ایک صاحب آپ کے بڑے محبت والے تھے اس نے کہا کہ حضرت میری طرف سے آپ ٹکٹ لیجئے اور عمرہ کرائیے اب اللہ والوں کے دل تو بڑا مچلتے ہیں نا اللہ کے گھر جانے کے لیے حضرت نے کہا بہت اچھا اس نے کہا جی آپ جائیں گے تو اہل خانہ کو بھی لے جائیں حضرت خوش ہو گئے چنانچہ حضرت نے ملتان فون کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہاں آ جائیے ہم یہاں سے آگے عمرے کے لیے چلے جائیں گے انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آ تو جاؤں لیکن یہ جو چھوٹی بیٹی ہے جوان العمر ہے نکاح تو اس کا ہو چکا پہلے ہی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس بیٹی کو کہاں چھوڑ کے آؤں تو فرمایا کہ تم آتے ہوئے بیٹی کی رخصتی کراؤ کہ میں کیسے رخصتی کروں فرمایا کہ اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ کاری صاحب رحیم یار خان کے اندر ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کو میں فون کر دیتا ہوں ملتان سے گاڑی پر بیٹھتے آئے اور ڈبا نمبر سیٹ نمبر مجھے بتا دیں کاری صاحب کو ہم بتا دیں گے تین منٹ کے لیے رحیم یار خان اسٹیشن پہ گاڑی ٹھہرتی ہے اور وہاں پر آپ اپنی بچی کو الوداع کر دے رخصت کر دے چنا ماں چلی اور بیٹی نے اپنا ایک بریف کیس جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ ساتھ لے لیا کاری صاحب پلیٹ فارم پر آئے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور وہاں پر گاڑی رکی کاری صاحب ڈبے میں آئے اور ساتھ صاحب نے دعا کروا کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور پھر اللہ کے گھر کے سفر کے لیے آگے چلا گیا جن لوگوں کے فیوزات جاری ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں ان کو قرآن کے ساتھ ایسی سچی پکی نسبت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے چنانچہ ہمارے سسرال کے ایک رشتہ دار تھے دار المند سے انہوں نے دور حدیث کیا تھا فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیت ہوا حضرت نے فرمایا کہ ایک پارا کی تلاوت روزانہ کرنی ہے تو فرمانے لگے کہ آج بیالیس سال گزر گئے ہیں اور میری تلاوت میں ایک دن کا بھی ناگا کبھی نہیں ہوا بیالیس سال گزر گئے یہ ہے اس کے قرآن یہ ہے قرآن مجید کی محبت یہ لاہور کی بات ہے ایک مرتبہ ایک مسجد میں صبح کچھ واد و نصیحت کرنے کا موقع ملا تو جو مسجد کے امام خطیب تھے وہ اپنے گھر ناشتے کے لیے لے گئے تو ناشتے کے دوران کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق کے قرآن تھے ہم نے انہیں کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتے میں مزہ نہیں آئے گا ہمیں تو ان کی باتیں سناؤ اس میں مزہ زیادہ آئے گا کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ ناشتہ کریں میں ان کی باتیں سناتا ہوں یہ بات انہوں نے سنائی کاری صاحب نے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھے اور دو سال وہ یہ معمول جاری رکھے تو قرآن مجید کا فیض اس کی آنے والی نسلوں میں جاری ہو جائے گا والد صاحب نے یہ بات سنی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سردی بھی گرمی بھی خزاں بھی بہار بھی صحت بھی بیماری بھی خوشی بھی غمی بھی سو طرح کے معاملات سفر بھی حضر بھی مگر میرے والد صاحب روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے حفاظ کو تو کہیں منع نہیں کہ وہ ایک قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے تو قرآن کو یاد رکھنا اصل ان کا مقصد ہے کیا ایک دن میں دس دفعہ پڑھ لے خیر جب انہوں نے قرآن مجید ایک روزانہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے پورے دو سال گزر گئے کہنے لگے کہ قرآن مجید میرے والد صاحب کی نسل میں اس طرح جاری ہوا آج میرے جتنے بھائی ہیں جتنی بہنیں ہیں قرآن کے حافظ قرآن کی حافظات ان کی آگے جتنی اولاد ہے اور وہ اولاد سات سال کی عمر کو اگر پہنچ گئی ہے تو میرے بھائی بہنوں کی اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن کا حافظ تھا میرے والد کی نسل سے مادینہ نرینا جتنی بھی اولاد ہے آگے ان کی بھی جتنی اولاد ہے اگر سات سال کی عمر کو پہنچ گئی تو وہ اللہ کے قرآن کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے قرآن کے ساتھ محبت جو پھر بندے کو اٹھا دیتی ہے حضرت کاری رحیم بخشمانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب عمرے پہ گیا تو مکہ مکرمہ میں میرا قیام رہا فرماتے ہیں کہ وہاں کے قیام کے دوران میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی ہر نماز جتنے دن میرا قیام رہا ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی اور آج ہم جاتے ہیں ایک نماز بھی پورے قیام کے دوران پہلی صف میں مل جائے تو بڑی خوش حجیوی کی بات ہوتی ہے اتنی محبت ہوتی ہے پھر جا کے یہ قرآن کا فیض جاری ہوا کرتا ہے چنانچہ اس قرآن کے عاشقین اس ملک میں بھی بہت ایک دفعہ ایک کاری صاحب مجھے اپنے گاؤں لے گئے کہ حضرت پروگرام لینے میں نے کہا کاری صاحب آپ مجھے کیوں گاؤں میں لے جاتے ہیں سفر کی مشقتیں الگ ہیں اور میں بڑی بڑی شہروں میں ٹائم نہیں دے پاتا کہنے لگا حضرت اس گاؤں میں آپ نے میرے ساتھ جانا ہی ہے خیر ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا چلے گئے شجا آباد کے ذرا آگے تھا کہنے لگے حضرت میں اپنے گاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں کا نام ہے حافظ والا گاؤں کا نام ہے اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس گاؤں میں کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی بچہ بچی بڑا مرد یا عورت قرآن مجید کا حافظ نہ ہو پورے گاؤں میں کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں الحمد للہ آج بھی ایسے گاؤں اسی ملک کے اندر موجود ہے تو وہی قرآن مجید سے عشق اور محبت کرنے والے ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں ایک نقطے کی بات اب کر لوں امید ہے کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے اور یہ فائدے کا سبب بنیں گے قرآن مجید کے ساتھ محبت کر لیجئے دوستی کر لیجئے تعلق جوڑ لیجئے یہ ہمارے گھروں میں مہمان ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس سے ملے ہی نہ حال ہی نہ پوچھیں کئی دن گزر جائیں تو مہمان کیا کہے گا مہمان کہے گا اس نے میری بے کرامی کی ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن روز موجود ہوتا ہے اگر ہمیں تلاوت کیے کئی دن گزر جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے مہمان کا اکرام تو نہ کیا اکرام تو یہ ہے کہ ہم دن رات اس کی تلاوت کریں صبح شام اس کی تلاوت کریں جب اس طرح تلاوت کریں گے تو پھر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا پکا تعلق ہوگا پھر قرآن مجید سے ہمیں برکتیں ملیں گی چنانچہ قیامت کے دن نبی علیہ سات اسلام بھی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو بھائی اگر قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت فرمائے تو پھر بخشش میں کیا رکاوٹ ہوگی آج قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیجئے اس کو روز پڑھیے کوئی بندہ چلتا ہوا آپ سے پوچھ لیتے ہیں نا جی کہ فلاں راستہ کہاں جاتا ہے تو آپ اس کو بھی پانچ منٹ کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں کہ بھائی ادھر جانا ہے اج نبی کے ساتھ بھی ہم پانچ منٹ گزار لیتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ منٹ بھی ہم نہیں گزارتے کتنے نوجوان ہیں مہینوں گزر گئے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی چنانچہ ایک طالب علم بیت ہوئے میں تو ان کو طالب علم ہی کہوں گا کہنے لگے کہ حضرت میں قرآن مجید کا حافظ ہوں دور حدیث کیے ہوئے مجھے نو سال گزر گئے ہیں آج آپ میں آپ کچھ سب سے پہلے بیت ہوا اور بیت ہونے کی یہ برکت کے اب میں نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نو سالوں میں تو اگر حافظ ہو کر بھی توفیق نہیں ملتی تو جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے ہیں توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ اکبر کا ویلا یہ قرآن مجید بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انسان کو عزتیں دے یہ اس لیے بھیجا گیا کہ گرے کو اٹھائے بٹکے کو سیدھا رستہ دکھائے ذلت میں پڑے کو معاشرے کے اندر عزت کا مقام دلائے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کی پہاڑی کے قریب جا رہے ہیں ایک جگہ آپ رک گئے اور نیچے دیکھنے لگے آپ رکے تو پوری فوج رک گئی گرمی کا موسم چل چلاتی دھوپ تھی قریب والے بندے نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے آپ کی وجہ سے سارے لوگ کھڑے ہو گئے حضرت نے فرمایا ہاں اسلام لانے سے پہلے اپنی جوانی میں یہاں جانوروں کو چرانے کے لیے آتا تھا اور مجھے جانور چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا میرے جانور خالی پیٹ جاتے میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا مارتا تھا ڈانٹتا تھا کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا اور تجھے جانور چرانے نہیں آتے فرمانے لگے میں آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو جانور چرانے نہیں آتے تھے اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا قرآن دنیا میں آیا ہی گروہ کو اٹھانے کے لیے غنی اللہ نے فرماتے تھے ان اللہ یار قوبل کتاب اقواما اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے کوئی فرد محبت کرے گا اللہ فرد کو عزتیں دیں گے کوئی قوم محبت کرے گی اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرما چنانچہ ایک ترک تھا اس کا نام تھا عثمان یہ نوجوان نیک تھا جذبہ اچھا رکھتا تھا اور اس کو مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا جب کئی مسافر مل جاتا یہ مسافر کو لا کے گھر ٹھہراتا کھانا کھلاتا اگلے دن رخصت کر دیتا جو اس کے گاؤں والے تھے وہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے ایک ہی قبیلہ تھا وہ اجنبی لوگوں کا اپنے گاؤں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی تم اجنبی لوگوں کو نہ لایا کرو آخر گاؤں ہیں عورتیں ہیں بچی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پرایا بندہ کوئی یہاں آئے یہ جب بھی ملتا اس کو کوئی مہمان یہ گھر لے آتا گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کو منع کر دو انہوں نے منع کر دیا پھر اس کو مہمان مل گیا یہ پھر مہمان کو لے کے آ گیا اب گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ کسی اجنبی کو گاؤں میں لایا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو گاؤں سے نکال بھی دیں گے چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر مہمان کو لے کے آ گیا گاؤں والوں نے مل کے اس نوجوان کی پٹائی بھی کی اور اس نوجوان کو انہوں نے کہا کہ تم گاؤں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ جاؤں تو کہاں جاؤں پریشانی میں پھر اپنے یاد آتے ہیں اس کے شیخ کوئی پانچ سات کلو میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے چنانچہ یہ اپنے شیخ کے پاس چلا گیا ان کو جا کر بتایا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے کہ تم رات کو آرام کرو صبح اٹھیں گے تو پھر اس بارے میں کوئی حل سوچیں گے تجویز کریں گے چنانچہ یہ عثمان مہمان خانے میں سو گیا تحجد میں اٹھا اس نے نماز پڑھی اس کا معمول تھا کہ یہ تحجد پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اس نے ادھر ادھر قرآن مجید ڈھونڈا تو اس کو پتا چلا کہ رات کو جدھر یہ پاؤں کر کے سویا ہوا تھا اسی سمت میں الماری تھی وہاں قرآن پڑا ہوا تھا اوہو یہ تو بڑا پریشان ہوا ساری رات اس کی طرف میری پاؤں تیرے میں تو بے ادبی کا مرتکب ہوا چنانچہ اس نے قرآن مجید کو اٹھایا اس کو چوما اس کو آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اللہ تیرا کلام ہے تیرا قرآن ہے اور میں اس کی طرف پاؤں کر کے سویا رہا ادبی کا مرتکب ہوا اللہ میرے گناہ کو معاف کر ادھر یہ رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے اور ادھر اس کے شیخ جو تھے ان کو خواب کی حالت میں ایک زیارت ہوئی اور کہا گیا کہ عثمان کو کہو کہ یہاں سے نکلے ہم اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے اسی دوران شیخ کمرے میں آئے انہوں نے دیکھا عثمان قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے رو رہا ہے عثمان کیا کر رہے ہو حضرت میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا رہا ساری رات پاؤں کر کے لیتا رہا مجھے پتا نہیں تھا اب پتا چلا میں اللہ سے معافیا مانگ رہا ہوں ان کا عثمان مجھے اشارہ ہوا ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے عثمان روئے حضرت گاؤں والوں نے بھی نکال دیا دکے دے کے اب آپ بھی یہاں سے رخصت کر رہے ہیں کا تم یہاں ٹک نہیں سکتے مجھے اشارہ ہوا نکلو یہاں سے جاؤ زبردستی بھیج دیا لو عثمان شہر سے جیسے ہی باہر نکلا تو اس کو دس پندرہ نوجوان مل گئے وہ نوجوان اپنی زندگی دین کی خاطر وقف کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی امیر ہو ان میں سے کوئی بننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اچھا کل صبح جو بندہ شہر سے سب سے پہلے باہر آئے گا نا وہ ہمارا امیر ہوگا انہوں نے عثمان کو دیکھا تو عثمان کو کہا جناب آپ ہمارے امیر اور ہم معمور اور آپ ہمیں جو دین کا کام دیں گے ہم کریں گے عثمان نے کہا بہت اچھا میں تو پہلے ہی غریب الدیار ہوں چلو ہم چلتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا اب راستے میں جس گاؤں میں رکتے لوگ دیکھتے دس پندرہ نوجوان ہیں خوبصورت چہرے تکوا نظر آتا ہے نیکی نظر آتی ہے وہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو یہ کہنے لگے بس زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں ہم جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے تو ہر گاؤں سے پانچ دس نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا وہ تو نہیں جی ایک جماعت بن گئی کئی سو بلکہ ہزار تک نوجوان اکٹھے ہو گئے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا فلاں جگہ کافروں کی سرحد ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو کئی مرتبہ مشکلات پیش آتی ہیں ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم عیسائی کو عیسائیوں کو اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر ہم مزہ چکھائیں گے چنانچہ انہوں نے جہاد کی نیت وہاں جانا شروع کر دیا اللہ کی شان کہ جب یہ وہاں سے ابھی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو وہاں اس ملک کے جو مخبر تھے انٹیلیجنس کے لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ جناب ایک ہزار کے قریب نوجوان ہیں سب بڑے جذبے والے سب جان دینے والے اور وہ آ رہے ہیں اور آ کے ہو سکتا ہے وہ حملہ ہی کر دیں تو آپ کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اس کا بندوبست کر لے عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ سلو کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں پیش کر دیتا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اس وعدے پہ سچا ہوں پکا ہوں اور آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں ہم حملہ نہیں کرتے مشورہ کیا گیا نوجوانوں نے کہا جی بہت اچھا آپ اس کو قبول کر لیں چنانچہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہوئی اور عثمان کے نکاح میں آ گئی اب عثمان نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی اللہ کی شان کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد نہیں تھی چند دنوں بعد جب بادشاہ مرا تو پیچھے کسی کو اس کا نائب بنانا تھا تو لوگوں کو اس کے داماد سے بہتر بندہ کوئی نہ ملا تو لوگوں نے عثمان کو بادشاہ بنا دیا عثمان کو جب بادشاہ ملی تو عثمان نے سوچا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہوا دھتکارا ہوا بندہ تھا مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کی عزت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب کے تجھے عزتیں دیں گے لہذا آج مجھے اللہ نے یہ شاہی عطا فرمائی میں جو خود بنا قرآن کے صدقے بنا میں قرآن کے حکم کو لاگو کروں گا شریعت کو لاگو کروں گا چنانچہ عثمان نے شریعت کے لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا حتیٰ کہ عدالت کے اندر پہلے قرآن کو لے جایا جاتا تھا سب لوگ کھڑے ہوتے تھے ادب کی وجہ سے پھر بیٹھتے تھے پھر قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے اور پھر پہلے قرآن مجید کو اٹھا کر لے جاتے تب مجلس برخاست ہوتی تھی یہ قرآن مجید کے احکام جو لاگو ہوئے تو اس کا نام خلافت عثمانیہ بنا جو کئی سو سال تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیوں کے گزارنے کا سبب بن گیا ایک نوجوان جو اللہ کے قرآن کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خلافت کے قائم ہونے کا دنیا میں سبب بنا گا تو قرآن مجید دنیا میں اوپر اٹھانے کے لیے بھیجا گیا گرے ہو اٹھانے کے لیے اور گڑوں میں پڑے ہو عزت دینے کے لیے بھیجا گیا یہاں پر ایک بات نکتے کی عرض کر دوں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی کو عزت ملی ذرا غور کرنا کہیں نہ کہیں پیچھے آپ کو اس کا قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق نظر آئے گا یا اس کے پیچھے کہیں ایسے بندے کی دعائیں ہوں گی جو عاشق کے قرآن ہوگا اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اچھا دیکھیں صحابہ میں صدیق اکبر لانو نمبر لے گئے اور فہم قرآن میں اور اس کے قرآن میں واقعی صحابہ میں صدیق اکبر لانو کو ایک عجیب امتیاز حاصل آج صدیق علی پر جب بہتان لگایا گیا وہ فرماتی ہیں کہ میں اجازت لے کے نبی علیہ السلام سے والدہ کے گھر گئی میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ کا قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں عاشق کے قرآن اسی لیے جب سورت النصر نادل ہوئی صحابہ خوش ہو گئے صدیق اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمانے لگے کہ انبیاء کرام ایک مقصد کے لیے آتے ہیں جب مقصد پورا ہوتا ہے اللہ ان کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں یہ سورہ نسل کے نازل ہونے میں مجھے اپنے محبوب کی جدائی کی مہک آ رہی ہے اور واقعی بات وہی نکلی جب نبی السلام کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایسا عجیب حال تھا غم کا کہ عمر لانو جیسے لوگ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کہ اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا ایسے وقت میں صدیق اکبر اللہ نے سب صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر قرآن کی آیت پڑی وما محمد رسول قد خلط من قبل افاط صحابہ کہتے ہیں آیتیں تو پہلے سے نازل ہوئی تھیں لیکن اکبر کی زبان سے سن کے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن آج ہمارے اوپر یہ نازل ہو تو قرآن میں سب سے آگے بڑھ گئے تھے نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے پھر صحابہ میں سب سے اول نمبر انہی کو عطا فرما عزت دی قرآن نے ان کو اور آگے آئیے چنانچہ آئمہ فکہ میں سے ایک امام ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باقیوں کو امام کہا جاتا ہے ان کو امام آزم کہا جاتا ہے ان کو یہ عزت کیسے ملی بھائی ان کو یہ مقام کیسے ملا اگر آپ غور کریں تو ان کے عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا چنا سے آتا ہے کہ رمضان مبارک میں تریسٹھ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں تیس ضرب دو ساٹھ اور تین قرآن پاک تراوی کی نماز میں تو روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے تریسٹھ قرآن مکمل پڑھتے تھے قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا اور آپ نے سنا ہوگا عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھتے تھے پوری پوری رات اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں گزار دیتے تھے واقعہ لکھا ہے ان کے ہمسائے میں ایک بچہ تھا وہ اپنے والد کے ساتھ گرمیوں میں چھت پہ سوتا تھا ایک دن اپنے والد سے کہنے لگا ابو جی وہ جو ساتھ والی چھت کے اوپر ایک مینارہ تھا وہ اب مینارہ نظر نہیں آتا تو جب بچے نے یہ پوچھا باپ کی آنکھوں سے آنسو آگے وہ کہنے لگے بیٹا وہ مینارہ نہیں تھا وہ ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے اب فوت ہو گئے تو اس مینارے کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا اتنا قرآن پڑھتے تھے چنانچہ ان کا شاگرد بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا شرط ہوا کرتا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ آئے اور حضرت کی شاگردی اختیار کی تھوڑے دنوں بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی قرآن مجید کے حافظ ہو ان کا جی نہیں میں تمہیں پتہ نہیں کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری وہ کہنے لگے اچھا حضرت جاتا ہوں امام محمد رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے اس کی جوانی تھی چلے گئے ایک ہفتے کے بعد واپس آئے حضرت نے سوچا کہ ملنے کے لیے آئے ہوں گے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا کہنے لگے حضرت ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل یاد کرنے کے بعد واپس آئے سیدنا امام و حنیف رحمت اللہ علیہ کا یہ عشق قرآن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی کہ وہ امام اعظم نے قبولیت بخشی کیوں ان کے عشق قرآن کی وجہ سے وہ خود لکھتے ہیں اپنے حالات میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلا ایک قافلے کے ساتھ ہمیں مکہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے سولہ دن راستے میں لگے اور میں نے سولہ دن میں سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا قرآن دیکھیے کہ انہوں نے قرآن مجید کے پیچھے کیا قربانی دی اور کتنی انہوں نے جو ہے وہ تکلیف کو بردھا لیا یہ چیز تھی جس نے ان کو اللہ کے ہاں مقبول بنا دیا اور آج آئمہ کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے